حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جال سازی سے منع فرمایا اور جال سازی یہ ہے کہ عورت اپنے سر پر جالی بال وغیرہ لپیٹ لے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو پچاس